زہیر نے کہا ہم سے منصور نے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے عبد الرحمان بن یزید سے روایت کی انہوں نے کہا میں بیت اللہ کے پاس حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے آپ کے حوالے سے سورہ بقرہ کی دو آیتوں کے بارے میں حدیث پہنچی ہے تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو شخص رات میں انہیں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر